حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئے ان کے دروازے پر پردہ دیکھا تو آپ اندر داخل نہ ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت کم ایسے ہوتا کہ آپ گھر جائیں اور ان کے ہاں نہ جائیں اور پھر ان کے ہاں سے ابتدا کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کیا غمگین ہیں پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آئے تھے مگر اندر داخل نہیں ہوئے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول فاطمہ کو یہ بات بڑی گراں گزری ہے کیا آپ اس کے ہاں گئے مگر اندر داخل نہیں ہوئے آپ نے فرمایا میں کیا اور دنیا کیا یعنی مجھے دنیا سے کیا سروکار میں کیا اور نقشدار پردے کیا یعنی میرا ان سے کیا واسطہ چنانچہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلائی بس انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اسے کہو کہ اسے بنی فلاں کے پاس بھیج دے سننے ابو دابود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انچاس